Thank you. السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم اپنا twenty third lecture clinical psychology series کا جو ہے پریزنٹ میں وہ کر رہا ہوں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے the process and accuracy of clinical judgement اس کا نام ہے آپ نے ڈیورنگ دیز سیشنز یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ کلینکل ججمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نفسیات کا دو ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور ہم یہ ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ as clinicians as clinical psychologist you know we are we are we try to be scientific we try to be systematic and we try to present things in objective manner لیکن آپ in spite of that clinical judgement جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نفسیات کا دا ویری فیکٹ کہ یہ اس کو ہم کلینکل ججمنٹ کہتے ہیں تو اس اس سے مراد یہ ہے کہ they are certain you know and interpretation تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ کلینکل ججمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تصور کیا جا سکتا ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ what do I mean by interpretation interpretation سے مراد ہے کہ جو data on the basis of assessment on the basis of history on the basis of the interviews that we carry on the basis of the testing that we carry out یہ جو جو کچھ یہ ریسورسز یا جو ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں اس ڈیٹے کو پھر ایک میننگ فل سمری یا ایک میننگ فل شکل دینی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ شکل دینے کے لیے اس کو میننگ فل بنانے کے لیے ہمیں as clinicians as clinical psychologist اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے لیے کچھ پھر چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہو جاتی ہیں میں تھوڑا سا ان کو واضح کرتا چلوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اسٹیملائے ہونا ضروری ہے اسٹیملائے سے مراد ہے کہ انفارمیشن سے مراد ہے بیہیویئر اسٹیملائے سے مراد ہے there has to be a client a person اور اے گروپ آف پیپل جن کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اور جن کے بیہیویئر کے اوپر آپ نے کچھ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا ہے کچھ کچھ یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کا جو بیہیویئر ہے what does it exactly mean تو یہ تو ہو گیا اسٹیملائر اس کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے بیسکلی کلینیشن کی اپنی ذات یہ میں اس کو میں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ کلینیشین کی اپنی ٹریننگ جو ہے اپنی اورینٹیشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان انٹرپریٹو پروسیس کیونکہ ہم اگر فار انسٹنس اگر ہماری جو ٹریننگ ہے اگر وہ بیہیویئرلی اورینٹیڈ ہے تو ہم اپنے کلائنٹ کے بیہیویئر کو انویریبلی اس شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہماری ٹریننگ جو ہے وہ لیٹ سے کہ مثال کے طور پہ وہ گسٹول ٹریننگ ہے تو پھر ہم اپنے کلائنٹ کی پرسنالٹی کو اس کے لائف سٹائل کو اس کے نیوروسس کو اس سب کو ہم ایک اس سانچے میں اس پیٹرن میں یو you نو know, اس ماڈیول میں جو ڈسٹال تھراپی کا ہے دیکھ, دیکھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح اگر ہماری فرائڈین ٹریننگ ہے اگر ہم سائیکو اینالسٹ ہیں تو ہم ایک سائیکو ڈائنامک شکل میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو from that point of view ہر کلینیشین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ فرق ہے یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جاننی but what is important is کہ اس پروسیس میں چاہے وہ ٹریننگ فرق ہے لیکن اس ٹریننگ کے اندر رہتے ہوئے بھی کلینیشین کو اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ایک خاص بیسس پہ ایک cause and effect relationship کی بیسس پہ کچھ تھیوری تھریٹیکل کانسیپٹس کی بیسس پہ یو نو ان کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے لیے کچھ ایسے کوشچنز بھی ڈٹرمن کرے ایسے سوالات بھی پیدا کرے جن کے وہ جواب ڈھونڈے اپنی اس ٹریننگ میں تو سو لہٰذا ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ training does have a very important role to play اسی طرح ہمیں کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ سچویشنل uh, ویریبلز ہم انہیں کہتے ہیں سچویشن ویریبل سے مراد ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں فار انسٹنس کام کر رہے ہیں آپ کی جو انوائرمنٹ ہے for instance if you are working in a private setting you know تو آپ کو کافی فریڈم ہوتا ہے چیزیں جو ہے ٹرائی آؤٹ کرنے کا کرنے کا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں like let say you are in prison setting in a jail setting تو وہاں پہ اب آپ جب اپنے انمیٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں جیل کے انمیٹس کے ساتھ تو آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو ذہن میں یہ رکھنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی جو بھی انٹرپریٹیشن مجھے کرنی ہے کیونکہ انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ آگے مجھے علاج کرنا ہے انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ مجھے آگے چل کے ان کے لیے ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کا تعین کرنا ہے یا ان کے لیے کوئی ایسے انٹروینشن یہ جو اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے یا ڈھونڈنی ہے یا ان کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر جیل کے انمیٹس ہیں تو وہ تو پھر جیل کے اندر ہی رہیں گے اب آپ ان کو ایسی اسٹریٹجیز ان کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے یا ایسی یو نو چیزوں کی بات ان سے نہیں کر سکتے جن کا تعلق جیل کی باہر کی انوائرمنٹ کے ساتھ ہے so so these are you know so therefore ہمیں کچھ اس طرح کے سچویشنل ویریبلس کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اب میں بات کرنی چاہوں گا تھریٹیکل فریم ورک کی کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ان کا جو کام ہے اس کی کچھ تھریٹیکل بیسز ہوتی ہیں اس بیسز میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ basically understanding the needs of the client ہے نیڈس آف دا پیشنٹ ہے اس میں ہمارے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے that we should be able to to go in the aetiology of the patient کہ یہ جو بیماری ہے یہ کس طرح شروع ہوئی کب شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی what were the elements that triggered the condition اور that sort of contributed towards the condition اسی طرح پھر یہ سب سمجھنا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کلائنٹ کی یا پیشنٹ کی اسٹرینتھس کیا ہیں اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں اس کی ویکنیسز کیا ہیں کیونکہ ان کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ میں خاص طور پہ جب آپ when you working with the client تو وہاں پہ اسٹرینس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز دیٹ ہیلپس اس اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنسیپچلائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آیا آپ نے اس کو ایک psychodynamic you know module میں اس کو دیکھنا ہے کوگنیٹو ماڈیول میں دیکھنا ہے یا بیہیورل ماڈیول میں دیکھنا ہے یہ ہر کلینیشن جو ہے یہ اس کا ایک اپنی اورینٹیشن پہ بیسڈ یہ چیز مبنی یہ چیز ہوتی ہے کہ depending on the training of the clinician and not only the training of the clinician but also کہ اس کی اپنا ایک کمفرٹ لیول کس چیز میں ہے what is he what what particular modality does he feel apt in you know what particular treatment strategy is he comfortable in کیا چیز کرنے میں وہ زیادہ افیکٹو ہے اور کامیاب ہے اس یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان دا لانگ رن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ therapeutic modalities in them self جو ہے وہ اتنا اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہوتی چینج لانے میں بلکہ it is it is the sort of adequacy aptness کہہ لیجیے it is a comfort level it is a skill level how good you are in what you do that I think پے is a very important element a changing good والی بات ہے جی okay if you are wanting your client to deal with depression تو آپ اپنی ڈپریشن کی کون سی اسٹریٹجیز میں آپ اچھے ہیں آپ وہ یوز کریں گے تو you you be able change in your client یہ جو اویئنٹیشن ہے اور یہ جو فریمنگ ہے ڈفرینٹ ماڈیولز میں جس میں میں نے بات کی کہ جی آیا آپ کو اپنے ماڈیول فالو کرنا چاہتے ہیں یا بیہیویئر کرنا چاہتے ہیں یا سائیکو ڈینمک کرنا چاہتے ہیں اس سے ایک اور جو فائدہ ہو جاتا ہے تھراپسٹ کو سائیکالوجسٹ کو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں ایک سیلف ایویلیویشن کا ایلیمنٹ بھی ممکن ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیلف ایویلیویشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ممکن ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نئے ہائپوتھس ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ کچھ نئی آئیڈیاز کو ٹیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں within that framework جو آپ کا ہے اب یہ جو ڈیٹا یہ جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اپنے کلائنٹ سے اس کو ہم کئی طریقوں سے کئی انداز سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ کئی پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں ایک پرسپیکٹو جو ہے اس کو ہم سیمپلس کا پرسپیکٹو کہتے ہیں سیمپلس تو بیسکلی یہ جو ڈیٹا ہے جو خاص طور پہ یہ جو ڈیٹا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ سے ہمیں ملتا ہے یو you نو know, جس میں اسکورز ملتے ہیں ہمیں یہ ڈیٹا جو ہے یہ یہ ایک سیمپلنگ کی ایک سیمپلس کی آئی تھنک اچھی مثال ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کا اگر اسکور ایک ٹیسٹ پہ سے ایک انٹیلیجنس کے ایریا میں نائنٹی آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوریج رینج میں ہے تو ہم جب ایوریج رینج کی بات کرتے ہیں تو we are comparing his score with you know with score of the general population تو یہ اس کو ہم سیمپلس کہتے ہیں ایک اور انداز ڈیٹے کو دیکھنے کا جو ہے وہ سائنس کا ہے سائن جو ہے وہ ایک انڈر لائن اسٹیٹ جو ہے کلائنٹ کی یا پیشنٹ کی اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ فار انسٹنس آپ کا جو کلائنٹ ہے was he predominantly depressed and if he was depressed تو اس کا جو ڈپریشن تھا وہ وہ اس کے سائنس کیا تھے کہ آیا اس کی جو بھوک تھی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی مجھے بھوک نہیں لگتی اس نے یہ تو نہیں اظہار کیا کہ جی مجھے نیند نہیں آتی اس نے یہ تو نہیں اظہار کیا کہ جی مجھے میرا دل ہی نہیں کرتا کام پہ جانے کا آئی مین دیز اے سائنس جو اندر کی ایک اندرونی کیفیت کے بارے میں ہمیں جس سے انفارمیشن ملتی ہے so this they the science also help us in making interpretation I mean جس طرح سیمپلز ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح سائنس بھی ہیلپ کرتے ہیں کچھ کنڈیشنز اور بھی ہوتی ہیں جس ریفرنس میں ہم ڈیٹے کو یا انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم کو ریلیٹس کا نام دیتے ہیں کو ریلیٹ سے مراد یہ ہے کہ کئی ملٹی فیکٹوریل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں صرف سمپل ایک سائن کی بیسس پہ ہم انٹرپریٹیشن نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر فار انسٹنس آدمی ڈپریسڈ ہے جس طرح پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی یا کئی دفعہ جب ہم مزید پروب کرتے ہیں تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کی ایٹیٹیوڈنل پرابلمز بھی ہیں کچھ انوائرمنٹل ایشوز بھی جو ہیں انٹروین کرتے ہیں تو جب ہم پیشنٹ کو ایک ہولسٹک طریقے سے ان سب ڈائمینشنس کو زیر میں رکھتے ہوئے اس کے بیہیویئر کو اینالائز کرتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ بیسکلی کہلاتا ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا اس اس کو بات کو اور آگے لے جانی چاہوں گا کچھ لیولز آف انٹرپریٹیشن کی سرنبرگ برگ ٹائلر ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے تھری میں ایک ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تین لیولز پہ کی جا سکتی ہے پہلا لیول انہوں نے کہا وہ انٹرپریٹیشن کا ہے جس میں کہ کوئی انفرنس جو ہے ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور جس میں کوئی ڈیپر لیول انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک سپرفیشل ستائی لیول پہ ایک آبویس لیول پہ ایک اپیرنٹ لیول پہ ایک فیشیل لیول پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لیول ہے انٹرپریٹیشن کا اس کا ایک جو کمال ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہائر کرے یا ایکسپرٹس کو یا پروفیشنلس کو انوالو کرے بلکہ یہ ایک ایسا لیول ہے انٹرپریٹیشن کا جو یو you نو know, جو مثلاً کیمرے کے ذریعے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کمپیوٹر کے ذریعے بھی یا آپ ٹیکنیشنس کے ذریعے بھی یا آپ جونیئر سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کے ذریعے بھی اس کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس میں انٹرسٹنگلی ایک اس کی جو مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ کچھ ایسی ہے کہ لٹ سے کہ اگر ہزار اسٹوڈینٹس ہیں جو ڈسائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے اب ان ہزار اسٹوڈینٹس کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے ایڈمیشن ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ کا جو اسکور ہے وہ ایک اسکور ہے کہ مثال کے طور پہ لیٹ سے کہ وہ ہے کہ جی نائنٹیتھ پرسنٹائل یا ایٹیتھ پرسنٹائل ہے تو اس کی بیسس پہ جب سلیکٹ کیا جاتا ہے ایک ایک ہزار اسٹوڈینٹس کے سیمپل میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ انویریبلی اس سے ہمیں ایسے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جو جو اس کرائیٹیریا پہ پورے اتر آتے ہیں کہ جی ہاں وہ سکسیزفلی ورچوئل یونیورسٹی کے پروگرام میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ایک لیول ون کی آپ کہہ لیجیے انٹرپریٹیشن کی مثال ہے اسی طرح لیول ٹو دیٹ از اندر لیول آف انٹرپریٹیشن اور لیول ٹو میں خاص طور پہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ تھوڑی سی انفرنس بھی ہے تھوڑی سی انٹرپریٹیشن بھی کی جاتی ہے اور یہ سلائٹلی ڈیپر لیول پہ ہے یہ سرفس لیول کے سے بیونڈ اس میں ہم جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اپنا کلائنٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ سیشن کے دوران یا انٹرویو کے دوران یا اسسمنٹ کے دوران وہ بہت زیادہ فجٹنگ شروع کر دیتا ہے اور فجٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ بھی پینا شروع کر دیتا ہے اور صرف ایک ہی سگریٹ نہیں بلکہ کئی بار بار وہ ایک سگریٹ ختم کرتا ہے اور دوسرا لگا لیتے ہیں اور پھر وہ تیسرا لگا لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کچھ انفر کرتے ہیں آپ اس سے یہ انفر کرتے ہیں کہ مے بی دس پرسن جو ہے اس کو انٹرویو ٹینشن ہے اس کو انٹرویو انگزائٹی ہے اور یہ انٹرویو انگزائٹی کی وجہ سے یہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے مینیفیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرا لیول جو ہے یہ انٹرپریٹیشن کا ہے تو اسی طرح یہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسکرپٹیو جرنلائزیشن کے لیول پہ بھی ہوتی ہے اور یہ ہائپوتھیٹیکل کنسٹرکٹ لیول پہ بھی یہ ممکن ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے لیول کی اور یہ جو تیسرا لیول ہے جو پہلا لیول ہے اور دوسرا لیول ہے یہ اس کے بیانڈ ہمیں لے کے جاتا ہے اس تیسرے لیول میں فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے ایک ارلی لیکچر میں آپ سے بات کی تھی روشاخ ٹیسٹ کی روشاخ جو ہے یہ ایک انک بلاٹ ٹیسٹ ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہے اس پہ ایسی تصویریں دکھائی جاتی ہے جو ایمبیگوس سی اور ویک سی ہوتی ہے اگر مثال کے طور پہ اس ٹیسٹ میں کی بیسس پہ اگر آپ کا کلائنٹ یا آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کی اس کی جو جو ریڈنگ کرتا ہے اور جو وہ اس کی بیسس پہ جو رسپانسز دیتا ہے اگر وہ فارس وہ بہت زیادہ یہ کہنا شروع رسپانسز میں ریڈ کا لفظ یوز کرنا شروع کر دے کہ he seeing red colour in that تو اس سے ہم ایز کلینیشنز جو ہے ایک انٹرپریٹیشن اس کی ہم کر سکتے ہیں اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہوگی کہ there is probably some anger اور aggression in this person he is repressing anger کہ اینگر اس کے اندر ہے اور وہ جو اینگر ہے اس کا جو اظہار ہے وہ اس لال رنگ کی شکل میں کر رہا ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ تھیری آف انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بیسکلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تین کافی براڈ کیٹیگریز آف انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ بیہیورل کلینیشنس کی ہے بہیویل کلینیشین جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کیونکہ اورینٹیشن جو ہے وہ پیورلی آبویس اپیرنٹ جو ایک سرفس لیول بیہیویئر پہ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے زیادہ تر جو ڈیٹا جو بیہیویئر کلینیشنز جو آبزرو کرتے ہیں وہ لیول ون لیول ٹو کے لیولس پہ ہوتا ہے بیہیویئر کلینیشنز جو ہیں وہ وہ ریلیٹس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے وہ لیول تھری کے کی انٹرپریٹیشن انویریبلی نہیں کرتے گویا ان ریسنٹ ٹائمس ایک تھوڑی سی یہ ایک موومنٹ جو ہے یہ اس اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ لیول تھری کے لیول پہ بھی کچھ جا کے وہ انٹرپریٹ کرے but most of the behaviour clinicians جو ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے دو لیولس پہ ہی رکھتے ہیں اور دوسرا ایک گروپ جو ہے آف کلینیشنز وہ اپنے آپ کو امپیریکل اور آبجیکٹیو لیولس پہ رکھتا ہے اور یہ وہ گروپ ہے جو زیادہ سائیکومیٹرک اپروچ میں بلیو کرتا ہے سائیکومیٹرک اپروچ سے مراد میری جو ہے وہ وہ وہ اپروچ ہے جو ٹیسٹنگ کے اوپر مبنی ہے بیسڈ ہے چاہے یہ یو نو جس طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں جس طرح پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں جس طرح ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں آئی مین یہ اپروچ جو ہے یہ یہ ڈیفینیٹ ہمیں اس سے کچھ نمبرز اور اسکورز مل جاتے ہیں تو تو جو سائیکومیٹرک اپروچ والا کلینیشین ہوتا ہے وہ بیسلی بیسکلی ان نمبرز کو کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور ان کو پھر ایک میننگ فل شکل دیتا ہے اور اپنی اپنی انٹرپریٹیشن میں وہ یہ ایک ایکچوریل چیز کو بھی انکارپریٹ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انسائٹ کی بیسس پہ اپنی تھیریٹیکل اورینٹیشن کی بیسس پہ وہ وہ اس کریکٹرسٹک کو مزید انٹرپریٹ کرتا ہے اسی طرح ایک اور جو اپروچ جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ اپروچ ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے سائیکو ڈائنامک اپروچ میں جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھا جاتا ہے اور ڈفرینٹلی سے مراد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا انسائٹ کے لیول پہ تھوڑا سا کئی دفعہ انکانشیس کے لیول پہ تھوڑا سا نیڈس کے لیول پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فار انسٹنس جس طرح میں نے ٹیسٹنگ کے دوران آپ سے بات کی تھی ٹی اے ٹی کے تھیمیٹک پرسپشن ٹیسٹ کی جس طرح میں نے رو شاخ ٹیسٹ کی بات کی تھی جس طرح میں نے انکمپلیٹ سینٹنس بلینک کی بات کی تھی یہ وہ ٹولز ہیں جو انویریبلی سائیکو ڈائنمک اپروچ والے زیادہ یوز کرتے ہیں یہ بیسکلی پروجیکٹو جو ٹیکنیکس ہیں یہ زیادہ تر ان ان کا یوز جو ہے وہ سائیکو ڈائنمک اپروچز والے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو تھوڑا سا ایبسٹریکٹ طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں پرپز اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنی نیڈس کی بیسس پہ چیزوں کو وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرے گا یا وہ چیزوں کے بارے میں لکھے گا تو اس سے ہم ایز کلینیشنز جو ہیں ہم کچھ اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور پھر اس اس کی بیسس پہ ہم کچھ ان ڈیپر لیولس پہ بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہیں اور کیونکہ وہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہیں تو ہی میں ہم self not be very aware of those things تو so therefore you know اس لیول کی جو انٹرپریٹیشن ہے جو سائیکو ڈائنامک لیول کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہمیں کئی دفعہ خاص طور پہ بہت کام آتی ہے to get a understanding of of deeper level needs of a person اب تھوڑا سا میں ان دونوں کا ہم کمپیریزن بھی کرتے چلیں کہ کوانٹیٹیو ورسز سبجیکٹیو اپروچز جو ہیں کوانٹیٹیو اپروچز میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اپروچز ہیں کہ جس میں ہم پیورلی نمبرز جو ہے ان ان کو ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں ان کو امپورٹنس اٹیچ کرتے ہیں جیسے جس طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے تو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اگر آپ کا جو آئی کیو لیول ہے اگر وہ اسکور ہنڈریڈ آ گیا تو ہنڈریڈ کا اسکور جو ہے it has own meaning it has own interpretation تو اس کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسی طرح جو سبجیکٹو ایویلویشنز یا اسسمنٹس ہوتی ہیں اور جو ان کو جب انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک وسط سی ایک کافی ڈیٹیل فارم میں وہ انہیں دیکھا جاتا ہے اور اس میں آپ کی اپنی اپنی ٹریننگ اس میں آپ کا اپنا ایکسپیرئنس یو نو کلینیشن کا وہ سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں کسی حد تک شامل ہو جاتی ہیں اور داخل ہو جاتی ہیں کلینیشنس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ جو بھی بیہیویئر وہ آبزرو کر رہے ہیں اس کو ایک ایسی کوانٹیفائیبل شکل وہ دے سکے جس سے جس سے کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ممکن ہو دوسری چیز ذہن میں رکھنے والی یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات جو اسٹیٹسٹیکل انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں ان میں کلینکل ججمنٹ جو ہے اس کا دخل اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایک دفعہ فار انسٹنس اگر ہم نے مثال کے طور پہ اگر ہم انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کو لے لیں تو اگر ہم نے ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ ریزلٹس جو ہیں ان کی اسکورنگ کر لی فار انسٹنس وسک آر کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے وربل انٹیلیجنس ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں پرفارمنس انٹیلیجنس کا پتہ چلتا ہے تو وربل انٹیلیجنس کے پانچ ٹیسٹ ہیں اسی طرح پانچ ٹیسٹ ہیں جو کہ پرفارمنس انٹیلیجنس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو ایک دفعہ جب ہمیں ان کے ان کی جب ہم اسکورنگ کر لیتے ہیں اور ہم ان کے اسکیل اسکورز بھی لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کسی ایسی انٹرپریٹیشن کرنے کی جو جس کا تعلق ان اسکورس سے نہ ہو تو لہٰذا چیزوں کو کوانٹیفائبل بنانا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے and and that is something what what are clinical psychologies suppose to do in order to make make the interpretation meaningful in order to make the statistical interpretation you know to to to to be able give some weight the the interpretation so therefore یہ جو کوانٹیفائنگ ہے that does play a very important part اب میں بات کرنی چاہوں گا سبجیکٹو اور کلینکل اپروچز کی ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ سبجیکٹو اپروچز میں جو کلینکل ججمنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس اور ایمفسز ہوتا ہے ویئر ایز اسٹیٹسٹیکل اپروچز جو ہیں یا وہ اپروچز جہاں پہ چیزوں کو کوانٹیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے ان میں اتنا زیادہ جو ایمفسز ہے وہ ججمنٹ پہ نہیں ہوتا جو کانسیپٹ ہے کلینکل انٹیوشن کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہمیں سائیکالوجی میں کانسٹنٹلی پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی جو کلینکل انٹیوشن ہے تھراپسٹ کی یا کلینیشین کی یا سائیکالوجسٹ کی that has a very important role to play لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے کلینکل انٹیوشن کا یہ اپنے آپ کو سبجیکٹو ایویلیویشنس کے اراؤنڈ تو تو مینیفیسٹ کرتا ہے لیکن جو اسٹیٹسٹیکل ایویلیویشنز ہیں یا انٹرپریٹیشنز ہیں اس ایریا میں یہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کرتا اسی طرح فار انسٹنس آپ کو یاد ہے کہ میں نے روشاک ٹیسٹ کی بھی بات کی تھی تو روشاک ٹیسٹ جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم انک بلاٹس یوز کرتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اب فار انسٹنس اگر مثال کے طور پہ اس میں اگر کلائنٹ نے ایک انک بلاٹ کو دیکھا اور اس کی بیسس پہ کہا کہ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کرسمس ٹری ہے تو اب کلائنٹ نے جب اس کو پرسیو کیا ایز کرسمس ٹری تو سبجیکٹو جو انٹرپریٹیشن جو اس کی کرے گا کیونکہ یہ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہے اور پروجیکٹیو ٹیسٹ میں سبجیکٹو ایویلویشنز بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ کی جاتی ہیں تو اس میں اب جو کلینیشن ہے یہ اس کے اوپر ایک چیز آ جاتی ہے کہ اب وہ اس اس درخت کو یہ جو کرسپی ٹری جو اس نے کہہ دیا یہ ہے اس کو کس طرح دیکھتا ہے آئی مین یہ اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے کہ what does the client mean by that I mean does he mean anything at all ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ کرسمس ٹری ہے اس کے پیچھے کوئی اتنا بڑا کوئی فلسفہ نہ ہو یا اتنی کوئی کوئی کوئی اور کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہ ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرسمس ٹری جو ہے وہ اس کے لیے you know is is a reminder of something else maybe Christmas tree جو ہے وہ اس کی جو خواہش ہے کہ وہ فارسٹری کے کریئر میں جائے maybe maybe it symbolizes that تو ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی جو یہ کرسمس ٹری کی جو اس نے بات کی ہے یہ بیسکلی اپنی نیڈ کو سامنے لے کے آ رہا ہے اور یہ جو نیڈ ہے اس کی وہ ہے to go into the career of forestry یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ اس کے لیے is a reminder of family get togethers اور is a reminder of the time when he was with the family and now that he is not living with the family therefore maybe he is feeling depressed اور ہی ہیز اے لو موڈ اور ہی از مسنگ دا فیملی تو لہذا اس لیول کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ہمیں ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کلائنٹ کو ایک یو نو ایک پورے کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھیں اور دیکھیں کیونکہ جب ہم اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے اور اس کی ہسٹری کو بھی ذہن میں رکھیں گے اس کے باقی جو ٹیسٹ ڈیٹا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے اور پھر ہم جب ایک اس طرح کے ایک ٹیسٹ کی روشاخ جیسے ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو پھر جو ہماری انٹیوٹیو کلینکل ججمنٹ ہوگی اس کی پاسبلٹی حقیقت کے قریب ہونے کی زیادہ ہو جاتی ہے سو سو لہٰذا انٹرپریٹیشن کے لیے یو نو یہ ضروری ہے کہ we are sensitive to the needs to the greater picture of the client ایک جو اسٹیوٹ قسم کا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا وہ ہمیشہ یو نو اپنے کلائنٹ کے بیہیویئر کو مختلف کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کی بیسس پہ وہ اپنی کلینکل انٹرپریٹیشن کرے گا میں تو بلکہ کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کلینکل سائیکالوجیز کا جو کام ہے وہ کچھ ڈیٹیکٹیو ٹائپ ورک بھی ہوتا ہے تو بڑے ہنستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو ٹائپ ورک تو کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہو ہی نہیں سکتا لیکن ڈیٹیکٹیو ٹائپ سے مراد یہی ہے کہ ہمیں یو نو کچھ کیوز کو یو نو کچھ کچھ سلپس آف دا ٹنگ جو ہوتی ہیں اپنے کلائنٹس کی یو نو کچھ نان وربل جو ان کی جسچرز ہوتے ہیں کچھ ان کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے ہمیں ان سب چیزوں کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور جب ہم ان سب لیولس پہ ان کو اٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ we'll have a better understanding of our clients and we'll be able to you know draw more valid kind of clinical judgments from from our work clinical psychologist کو کانسٹنٹلی اپنے انٹرپریٹیشن کے دوران اور اپنی کام کے دوران نئے نئے ہائپوتھیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت ضروری فنکشن ہے انٹرپریٹیشن کے ایریا میں کہ ایک ہی ہائپوتھیس کو پکڑ نہیں لینا چاہیے بلکہ انسان کو کلینیشن کو سائیکالوجسٹ کو تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے اور اسے کانسٹنٹلی اپنے سے سوال پوچھتے constantly he should be questioning himself he should be asking questions کہ اچھا اگر یہ چیز یوں eh, یہ تو نہیں ہے بات یو نو میرا جو کلائنٹ یہ بات کرتا ہے اس کی یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی اگر کوئی اس طرح کا سوال ذہن میں آئے تو اس کو چیک آؤٹ کرے کراس چیک کرے اور اس کو ایک ایک ایلیمنیٹ کرے اور جب وہ کوشچن ایلیمنیٹ ہو جائے اس کا حل مل جائے یا جواب مل جائے تو پھر ایک نیا ہائپوتھس جو ہے اس کو جنریٹ کرے تو یہ ہائپوتھس جنریشن جو ہے یہ لیڈ کرتی ہے towards a focused and a meaningful kind of a you know interpretation اور uh, یہ جو سارا کا سارا اسسمنٹ کا کام ہوتا ہے یا جو انیشیل ہسٹری ٹیکنگ کا کام اور ٹیسٹنگ کا کام ہے اس کو ایک ایسی شکل دینے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جس سے کہ یہ چیز جو ہے یہ clinically you know meaningful بن جاتی ہے اب میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا کلینکل اور ایکچوریل اپروچز کا اس پہ مزید اس بات آگے چلانی چاہوں گا اکثر اوور دا ایئرز کئی researches have carried out in this area اور انٹرسٹنگلی ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ یہ جو جو ایکچوری اور ریسرچز جو انٹرپریٹیشن ہے یا اپروچز جو ہے ان میں اور کلینکل انسائٹ اورینٹیڈ اپروچز جو ہے ان میں اتنا زیادہ کوئی فرق ان کے ریزلٹس میں نہیں آیا یہ چیز کلینیشنس کے لیے خاص طور پہ سائیکالوجسٹ کے لیے خاص طور پہ کسی حد تک you know is sort of surprising کیونکہ ان اسٹڈیز میں یہ بھی انہوں نے uh، ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ regardless of how experienced clinician میں بھی لیکن جب وہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک ایسے کلینیشن کی انٹرپریٹیشن جو ٹیسٹ ریزلٹس کے اسکورس پہ بیسڈ ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا بلکہ کچھ ریسرچز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جو اسٹیٹسٹیکل بیسڈ جو اپروچیز ہیں ان کو تھوڑی سی کئی دفعہ ایج بھی مل جاتی ہے اس میں میں دو تین اسٹڈیز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ایک جو ہے وہ ساربین کی اسٹڈی ہے جو 1943 میں کیری آؤٹ ہوئی تھی اس اسٹڈی کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں فریش مین کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان پہ یہ اسٹڈی کیری آؤٹ کی گئی اور اس میں انہوں نے کمپیئر کیا ریگریشن ایکویشن کو کاؤنسلرس کے اکاؤنٹ پہ تو ریگریشن اکویشن کے جو پرڈکٹرس تھے وہ پرائمریلی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تھا اور اسکول کی رینکنگ تھی ہائی اسکول رینکنگ تھی ان کو کمپیئر کیا گیا تو انٹرسٹنگلی دیکھا یہ گیا کہ جو کاؤنسلرس کی جو انٹرپریٹیشن تھی یا ان کا جو انالیسس تھا وہ ریگریشن اکویشن کے انالیسس سے بہتر نہیں تھا تو تو لہٰذا اس حوالے سے ایک یہ چیز سامنے آئی اسی طرح اور سائیکالوجسٹ نے لائک میل انہوں نے بھی جو ریسرچز کیں اس میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کا ہی ڈیٹا ملتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل جو اسٹڈیز ہیں اگر وہ بالکل اسی پائے کی نہیں ہوتی جتنی کلینکل ہوتی ہیں تو وہ کم بھی نہیں ہے تو ان ادر ورڈس ڈیٹا جو ہمیں تھرو ریسرچز مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کہ ایکچوریل اسٹڈیز جو ہے they in certain situations have a slight edge اور یہ سلائٹ ایج خاص طور پہ ان سچویشنز میں ملتی ہے جہاں پہ ایک بڑے ایک لارجر سیمپل پہ کام ہو رہا ہو یا ایک لارجر پاپولیشن پہ کام ہو رہا ہو یا ایک بڑے گروپ پہ کام ہو رہا ہو اگر ون ٹو ون لیول پہ چھوٹے لیول پہ کام ہے تو پھر کلینکل جو جو اپروچز ہیں they seem to have a slight edge over the actual approaches اس کے علاوہ گولڈ برگ نے ایک اور اسٹڈی کی تھی جس میں اس نے کچھ پی ایچ ڈی کے یو اسٹوڈنٹس لیے کچھ پری ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس لیے اور اس نے ان پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو اور پری ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس کو سب کو وہ کہا کہ بھائی تمہیں ہم ایم ایم پی آئی کے ریزلٹس دکھائیں گے آٹھ سو پیشنٹس کے اور ہم چاہیں گے کہ تم اپنے on the bases of these results that we are going to show you آپ اپنی انٹرپریٹیشن کرو آپ اپنے ہمیں ججمنٹ بتاؤ کہ what do you think I mean does a person suffer from a neuroses اور does a person suffer from a سائیکوسز تو بیسکلی جو کام تھا ان کا وہ یہی تھا ٹو ڈٹرمن کہ بھائی آیا آدمی جو تھا وہ یہ ان میں کتنے لوگ آٹھ سو میں سائیکوٹک تھے اور ان میں کتنے جو پیشنٹس تھے وہ نیوروٹک تھے تو انٹرسٹنگلی یہ جو ریسرچز تھیں ان سے یہی نظر آیا کہ وہ ریسرچز وہ وہ انٹرپریٹیشنز جو کچھ ایکچوریل ڈیٹا پہ بیسڈ ہیں ان کو سم ٹائمس سلائٹ ایج مل جاتا ہے ان ان اپروچز پہ جو پیورلی انٹیوٹیو یا کلینکل انسائٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں لیکن مائنڈ یو یہ جو سپورٹ ایکچوریل اپروچز کو ملی اس کے اراؤنڈ کچھ آبجیکشنز بھی سائیکالوجسٹ نے ریز کی اور خاص طور پہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ یو نو سبجیکٹو یا یو نو اپروچز پہ یا کلینکل ججمنٹ پہ زیادہ بلیو کرتے تھے انہوں نے انہوں نے کچھ تین چار آبجیکشنز بھی ریز کی ان میں سے ایک آبجیکشن تو یہی تھی کہ جی یہ جو ریسرچز کیری آؤٹ کی گئیں ان کے جو ریسرچ ڈیزائن تھے وہ ان میں کچھ یو نو uh, کمزور تھے وہ وہ ریسرچ ڈیزائن جو تھے یو نو وہ ایڈیکویٹلی ان میں ان کی پرڈکٹیو جو ویلیڈیٹی تھی وہ کم تھی وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے ان میں دیکھا نہیں جا رہا تھا یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ججز یا جو کلینیشنز جن کو یوز کیا گیا ان ان ریسرچز کے لیے جو کلینکل انسائٹ اورینٹیڈ ریسرچز تھی وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے اپنے فیلڈ کے تو ان ادر ورڈز اسمپشن یہ تھا کہ اگر پراپر ایکسپرٹس سے مشورہ لیا جاتا اور ان کی رائے لی جاتی اور ان کی کلینکل ججمنٹ لی جاتی ان ان, ان, ان, ان ریسرچز میں تو اس کا اس کا وہ ایک اور پائے کی ہوتی اور وہ زیادہ بہتر اس سے ہمیں ایویڈنس مل سکتا کلینکل ججمنٹ اور کلینکل اپروچ کی سپورٹ پہ تو یہ دس واز اندر سارٹ آف اے فائنڈنگ اسی طرح ایک اور چیز جو انٹرسٹنگلی ملی وہ یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ہیومن نیڈ جو ہے وہ پرڈکٹیبلٹی کی ہے ہمارا جو زین ہے اس کی تسلی اس وقت تک نہیں ہو جاتی جب تک چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہ آ جائے ان ادر ورڈز اس کو ہم ایک ایپسلوٹ شکل میں نہ دیکھ لیں تو ایپسلوٹ چیزوں چیزوں کو ایک ایپسلوٹ شکل دینا یا رنگ دینا وہ زیادہ حد تک ممکن ہے اگر ہم ایکچوریل اپروچز کو فالو کریں یا اسٹیٹسٹیکل اپروچز کو فالو کرے وہ اس طرح کہ اگر ہمیں ایک چیز اسٹیٹسٹکلی ہمیں ہمیں یہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ جی یہ جو شخص ہے یہ فورٹیتھ ایٹ رینک پہ فال کرتا ہے تو فورٹیتھ ایٹ رینک کا کیا مطلب ہے فورٹیتھ ایٹ رینک کا مطلب ہے کہ اگر سو لوگوں کو یہ چیز دی جائے یا یہ ٹیسٹ دیا جائے تو اور ان کی ایج بھی اسی شخص جیسی ایج ہو تو جو 59 نائن لوگ ہیں وہ اس سے بہتر یو نو اچیو کریں گے ان کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ اس سے بہتر ہوں گے اور 39 نائن پرسینٹ جو لوگ ہوں گے ان کے ریزلٹس جو ہوں گے وہ اس کے اسکورز سے کم ہوں گے تو کسی حد تک یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑی ہیومن نیڈ ہے to see things in black and white to see things you know in concrete viable manner یہ بھی ایک ریزن تھا وائی اتنی زیادہ جو ریسرچز تھیں ان میں ہمیں یہ ایکچوریل اپروچز کو سپورٹ ملی اور یہ کہا گیا کہ جو ایکچوریل سپورٹس اپروچز جو ہیں وہ کلینکل اپروچز سے یا انسائٹ اورینٹڈ اپروچز سے بہتر ہے بائس ان کلینکل ججمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اکثر بہت بات چیت کرتے ہیں باعث سے مراد جو ہے وہ بیسکلی سارٹ آف پریجڈس اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ فار انسٹنس لیٹ سے ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ ہم ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ امیجن کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے ویمن جو ہے they are more you know we disposed to a more وبل to being depressed than men اگر یہ مثال کے طور پہ اگر ہائپوتھسز ہو ہمارا یا ہم یہ کہیں گے جی they are more you know they more prone to being to depression than men or اس کے بعد اگر یہ بذات خود جو ہے یہ جو چیز ہے یہ باعث نہیں ہوگی یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ پرون ہیں ڈپریشن کریں this does not this is not a باعث لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر ہم اب جب ریئل لائف میں ہم آدمیوں کو بھی ڈائگنوز کرتے ہیں ٹیسٹ uh, مختلف ٹیسٹ یوز کر کے مختلف you know mental status examination carry out کرتے ہیں ان کی ہسٹریز لیتے ہیں اور عورتوں کو بھی ہم کی ہسٹریز لیتے ہیں اور ٹیسٹ دیتے ہیں اور ڈائگنوسس کرتے ہیں اگر اس میں اگر ہم یہ کریں کہ وہی سائنز اور سمٹمس اگر آدمیوں کے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم آدمیوں کو ڈائگنوز نہ کریں ایز بینگ ڈپریسڈ لیکن یوں ہی عورت میں اگر ہمیں نظر آئے ہم کہیں یہ عورت ڈپریسڈ ہے تو that will be a bias because what we have done is we have now acted in unfair in prejudiced manner ہم نے عورت اور مرد کو ایکولی ایویلیویٹ نہیں کیا ہم نے ایڈوانٹیج دے دیا مرد کو یا مین کو اس طرح کی situation where we tend to give advantage based on some idea preconceived idea وہ ایک باعث کنسیڈر کیا جاتا ہے اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ریسرچز جو ہے کی گئی ہیں اور میں خاص طور پہ گارب نامی ایک سائیکالوجسٹ ہے جس کا ذکر کرنا چاہوں گا اس نے مختلف ریسرچز کا ریویو کیا ہے اور اسے نائنٹین نائنٹی سیون میں ایک آرٹیکل میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے اور اس نے یہ جو جو ریشل ایتھنک بائسز جو جینڈر بائسز جو ہوتے ہیں ریسرچ میں کئی دفعہ ہمیں دیکھنے میں آتے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی خاص طور پہ بات کی اور ہماری جو جو توجہ ہے ان پہ اس نے اس طرف ڈائریکٹ کی انٹرسٹنگلی اس نے کہا کہ اس نے جب ان کی اسٹڈی کی تو اس نے کہا کہ جی کئی متس ایسی فلوٹ کر رہی ہیں کئی ایسے مس کانسیپٹس فلوٹ کر رہے ہیں لٹریچر میں اور اور لوگوں میں جن کا جن پہ جب ریسرچ میں نے کی تو پتا چلا کہ they really do not hold true for example there was very little support for beliefs like کہ جی جو لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سائیکولوجیکل اور سائکیٹرک بیماری ہوتی ہے interestingly lot of research evidence اس میں ایک چیز واضح ہوئی کہ سوشو اکنامک اسٹیٹس کا سائیکولوجیکل ایموشنل سائکیٹرک بیماری سے کوئی ایسا سچ لنک نہیں ہے ہمارے یہاں یہاں پہ بھی اکثر اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ پرابیبلی یہ جو سائیکیٹرک کنڈیشنز ہیں یہ فائنینشیل وریز یا فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا یہ لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں لیکن there is I would like to emphatically say that to you now there is ample evidence کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہاسپٹلز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ دیکھنے میں ہاسپٹل سیٹنگز میں کیونکہ لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کی پاپولیشن کے لوگ نظر آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پرابلی یہ بیماریاں صرف ان میں موجود ہیں یا یا as if they have to do with poverty لیکن you you know know know but there is scientific evidence to support that so therefore یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ upper socio economic status middle socio economic status lower socio economic status سب میں ایکولی موجود ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور جو بلیف یا ایک اور جو متھ جو بہت عرصے سے فلوٹ کرتی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین جو تھیں you know they they are more psychologically prone to these illnesses emotional problems and they are more prone to be disturbed تو یہ بھی متھ جو ہے اس کا بھی گارڈ نے کہا کہ جی دیر از نو ایویڈینس فار دس خواتین جو ہے وہ اتنے ہی پرون ہیں ایموشنل بیماریوں کے لیے جتنے مرد ہیں میں تو بلکہ کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہوں but mind you this is not based on any scientific evidence is purely based on my own clinical insight I do not know whether this clinical insight has how much weight I should attach to it but nevertheless I would like to share this with you مجھے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اور میرا یہ بلیف ہے کہ خواتین as a matter of fact آدمیوں کی بنسبت کچھ تھوڑی ایموشنلی اسٹرانگر ہوتی ہیں جب میں یہ اپنے میل پیشنٹس کو ایک دفعہ یہ بات سناتا ہوں یا اپنے میل اسٹوڈنٹ سے یہ میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میری سوچ کی وجہ یہ ہے which has actually been based اور many many years of working with people وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج جو مردوں پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنی سہیلیوں سے اپنے اپنے دکھ سکھ اپنے اموشنل ٹرموائلز یو نو اپنی اموشنل اسٹریسز کو شیئر کر لیتی ہیں ہم جو مرد حضرات ہیں یو نو ہمیں بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کہ نہیں بچپن سے کہ نہیں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کسی کو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا کس قسم کے آپ مرد ہو کے آپ اپنی کمزوری کا اظہار آگے کر رہے ہو I mean these are the kind of things جس کی وجہ سے you know I feel have a, to definite edge over men. Uh, اب ہمیں جو چیز اور ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس امیرکا میں خاص طور پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے پہلے یہ بہت پریولنٹ تھا کہ جی جو بلیکس ہیں یا جو اور ہسپینکس ہیں یا اسپینش ہیں وہ زیادہ ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے آن اینٹی سائیکوٹک ڈرگس یا ان کے جو ڈائگنوز سائیکٹرک ڈائگنوسز ہیں وہ وہ زیادہ دیے جاتے ہیں لیکن گارب نے اپنی جو ریسرچز ہے اور ریویوز ہے اس کی بیسس پہ اس متھ کو بھی جو ہے وہ رول آؤٹ کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے البتہ گارب نے دو تین ایسی ریکمینڈیشنس کا ذکر کیا ہے جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا اس نے پہلی بات یہ کی ہے کہ جی آپ کو ایز کلینیشین سینسٹیو ہونا چاہیے you know to the needs of your client you know آپ اس کو ایک پوری طرح سے ایک پورے پرسپیکٹو میں آپ اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں یہ ایک اس نے کہا ہے this is a very important element دوسری چیز جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے ہم سائیکالوجسٹ کے لیے جس کا اس نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بھی انٹرپریٹیشن کریں آپ جب بھی ڈائگنوسس کریں تو پیورلی اپنی انٹیوٹیو انسائٹ پہ نہ جائیں اس نے کہا ہے کہ آپ ایکچوریل ایویڈینس آپ ڈیٹے کی طرف جائیں آپ اس ڈیٹے کی طرف خاص طور پہ جائیں جو کوانٹیفائبل ہے اسی طرح اس نے کہا ہے کہ آپ جب بھی ڈائگنوسس کریں تو آپ ڈی ایس ایم فور کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو فالو کریں یا کوئی بھی آپ جو بھی آپ کے پاس مینولز ہیں جس میں مختلف کرائیٹیریز کا ذکر ہے آپ ان کو فالو کریں کیونکہ as long as we follow these criterias تو اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ہم اب باعث سے بچے رہتے ہیں اور ہم کسی ایسی سچویشن میں نہیں جاتے جو ہمارے لیے پرابلم کا باعث بن جائے اب اس سے پہلے کہ میں اس چیز اپنے لیکچر کو I bring to it bring to a closure میں تھوڑی سی بات اس چیز کی کرنی چاہوں گا کہ کہاں پہ جو ہے کلینکل جو اپروچز زیادہ فائدہ مند ہیں اور کہاں پہ ایکچوریل اسٹیٹسٹیکل جو اپروچز ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں اس میں میں آپ کو ایک دفعہ سے دوبارہ یہ ریکیپیچولیٹ کرتا جاؤں کہ ایکچوریل جو یا اسٹیٹسٹیکل جو اپروچز ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ماں ہوتی ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ بڑے سیمپل سائز سے ڈیل کرنا پڑے یا یہاں پہ ہمیں چیزوں کو انٹرپریٹ ایک لارجر اسکیل پہ کرنا پڑے جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ اگر آپ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی کا ایک اپنا ایگزام ہے ایک اپنا پروسیجر ہے جس طرح یونیورسٹیز والوں نے جی آر ایز اور اسٹوفل ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں ہیں I mean these are methods جس میں آپ آپ وہ ان چیزوں کو ویٹیج اٹیچ کرتے یہ وہاں پہ بھی زیادہ ویلیوبل ہے کہ جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کانکریٹ شکل میں آپ کو نظر آتی ہوں وہاں پہ اسٹیٹسٹیکل اپروچ جو ہے وہ زیادہ وائبل ہے جہاں پہ آپ کو کوئی انسائٹ میں نہیں جانا آپ کو کسی گہرائی میں نہیں جانا آپ کو کلائنٹ کے سب کانشیس میں نہیں جانا اسی طرح جو کلینکل اپروچز ہیں وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ وہاں زیادہ فائدہ مند ہے یہاں آپ کو ون ٹو ون میں بھی اسٹڈی کرنا ہے یا جہاں پہ آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی پرڈکشن کرنی ہے جو ایک دم سے واضح نہیں ہے تو اس سے ان چیزوں کو آپ آج کے لیکچر کے لیے ذہن میں رکھیں پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات آپ سے ہوگی تب تب تک کے لیے خدا حافظ